حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما اور جو شخص تین دفعہ آگ سے پناہ مانگے تو آگ خود کہتی ہے یا اللہ اس کو آگ سے بچا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیئیس